Assalamu alaikum. This is lecture 13 of Introduction to Psychology. Today we will be continuing the topic of nervous system that we started in the last lecture. Before starting today's lecture, let's have a look at what we did in the last lecture about nervous system. In the last lecture, we defined the nervous system and we talked about the biological basis of behavior. We talked about the peripheral nervous system, somatic nervous system, autonomic nervous system, parts of the brain and spinal cord. We talked about the structure and function of brain, the hindbrain, midbrain, forebrain, cerebral cortex and membranes of the brain. In today's lecture, we'll be continuing from where we stopped in the last lecture. We were discussing the different membranes that are found in the brain, in fact, the skull and other parts. We said that there are different membranes found attached to the brain. Membranes of the brain. Between the surfaces of the brain and the skull, there are three layers of membranes called the meninges, which completely cover the brain and spinal cord. These three membranes are duramater, arachnoid and pyometer. If you look at this diagram, you can see all of these membranes and you can see how they are located and where they are located. We can see duramater at the left hand top, then pyometer, you can see it in the small circle, and then there is the arachnoid. If you see you can see the brain the midbrain pons spinal formation the at at the back of the skull cerebellum can be seen cerebrum and the bone of the skull جب ہم ان میمبرینس کی بات کر رہے ہیں مینج تو شاید آپ نے ایک بیماری مینجائٹس کا نام بھی سنا ہو جب کوئی انفیکشن یا وائرل اٹیک میننجز پر ہوتا ہے تو میننجائٹس اس کے ریزلٹ میں ظاہر ہوتی ہے جو کہ ایک خطرناک اور مشکل اور مشکل سے علاج ہونے والی بیماری ہے division of the nervous system also discussed in the previous lecture just to refresh our knowledge we can see that the brain is at the top of it followed by the spinal cord brain acts upon the spinal cord The spinal cord acts back to the brain. Sensory neurons and motor neurons are there. Sensory neurons send messages to the brain, and they also send messages to the spinal cord. Brain sends messages to the motor neurons, and so does spinal cord. Sensory neurons are connected with the brain and the spinal cord, motor neurons further send messages to the somatic division اور دا somatic سسٹم یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم موٹر نیورونس کی بات کر رہے ہیں اور سینسری نیورونس کی بات کر رہے ہیں سینسری نیورونس سے مراد وہ نیورونس ہیں جو سینس آرگن سے میسجز لے کر برین یا اسپائنل کارڈ تک پہنچاتے ہیں یہ میسیجز سینسیشن کے ذریعے سے سینس آرگنس تک آتے ہیں اور سینس آرگن سے یہ نیورونس انہیں لے کر دماغ یا اسپائنل کارڈ کے متعلقہ حصے تک پہنچاتے ہیں وہاں پر ان کو اینالائز کیا جاتا ہے اور پروسیس کیا جاتا ہے اس کے بعد برین اسکیلیٹل مسلس کو یا دوسرے متعلقہ حصوں کو اپنے آرڈرز بھیجتا ہے اور ان کو ریکمینڈیشن بھیجتا ہے کہ ہاں اب آپ کو اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے برین کی طرف سے آنے والے میسجز موٹر میسجز کہلاتے ہیں جو کہ موٹر نیورونس لے کر آتے ہیں موٹر نیورونز کا مقصد ہے ایکٹیویٹی کے لیے باڈی کو تیار کرنا اور سینسری نیورونس کا مقصد ہے دنیا کے بارے میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں برین کو معلومات پہنچانا motor neurons are linked with the somatic division as we have send that is motor nerves to the skeletal muscles skeletal muscles سے مراد وہ مسلس ہیں جو کہ بونس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں باڈی میں اور بھی بہت سے مسلس ہیں جو کہ اسکیلٹل نہیں ہے مثلاً ہارٹ بذات خود ایک مسل ہے جو کہ کسی بون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اسٹمک جو ہے وہ مسلس پر مشتمل ہے لیکن کسی بون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے بازو کے مسلس دیکھیں آپ اپنی ٹانگوں کے مسلس دیکھیں یا گردن کے مسلس دیکھیں ہاتھوں کے مسلس دیکھیں تو یہ سب اسکیلٹل مسلس ہیں ان کے میسجز جو ہیں یہ موٹر نروس لے کر اور ایک اس سے متعلق نروس سسٹم کے حصے میں پہنچاتے ہیں یعنی کہ somatic division autonomic division also receive messages through the motor neurons autonomic division consist of motor nerves to glands smooth and cardiac muscles autonomic division ہمارے نروس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو کہ اسکیلٹل مسلس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا بلکہ وہ ایسے مسلس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جن کے اوپر ہمارا کوئی والنٹری کنٹرول نہیں ہے اسموتھ مسلس ہو سکتے ہیں ہارٹ کے مسلس ہو سکتے ہیں ڈائجسٹو ٹریکٹ کے مسلس ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سے مسلس اس کے بعد آٹونک نروس سسٹم جو ہے مزید دو طرح کے نروس سسٹم پر مشتمل ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ کے حصے جو ہیں وہ سینٹرل نروس سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ باقی کے حصے جن کا ہم نے ذکر کیا مثلاً سومیٹک ڈویژن یا آٹونک ڈویژن سمپتھیٹک پیراسمپتھیٹک یہ سب کے سب جو ہیں یہ پیریفرل نروس سسٹم کا حصہ ہے central nervous system consist of brain and the spinal cord And the brain consists of the forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, thalamus, hypothalamus and limbic system. Midbrain consists of tectum, tegmentum, reticular formation and substantia nigra. Hindbrain consists of cerebellum, pons and medulla oblongata. In the last lecture, we talked about all these things. And this was just to refresh your knowledge, because for the understanding of what we are going to do now, you need the basic understanding of the structure and the various parts of the nervous system. In the last lecture, we stopped at the discussion about cerebrospinal fluid, or CSF. The subarachnoid space contains a fluid called cerebrospinal fluid, or CSF, a clear, colorless fluid covering the entire surface of central nervous system. The total volume of CSF is 125 to 150 ml. Total production of CSF is about 400 to 500 milliliters daily, that is about 0.36 milliliters per minute. These were the different parts of the structure of the brain. Another important aspect of the structure and the function of the brain is the association areas, that is, different areas associated with specific functions. Association areas in the cerebral cortex that are not involved in primary motor and sensory functions. Rather, they are involved in higher mental functions such as learning, remembering, thinking, and speaking. Association areas in the frontal lobes are concerned with judging and planning. Damage may lead to intact memory, but inability to plan out something. Personality may also be affected in case of a damage to such areas. Association areas of other lobes are related to other mental functions. That is, temporal lobe enables us to recognize faces damage to this area میں lead to an inability to identify people all the facial features can be described, gender and approximate age too یعنی جو مختلف ایسوسیشن ایریاز ہیں اس میں اگر ہم ٹیمپرل لوب کے ایریا کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی مدد سے لوگوں کے چہرے کی اور ان کے حلیے کی شناخت کی جاتی ہے ہم نے عام زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا یا ہم کبھی اس بارے میں غور ہی نہیں کرتے کہ جب ہم کسی شخص کو دس سال کے بعد یا پندرہ سال کے بعد یا بیس سال کے بعد دیکھتے ہیں جبکہ وہ خاصا بدل چکا ہوتا ہے اور شاید وہ ہمارے اسکول کے زمانے یا کلاس فیلو اور آج ہمیں پچیس سال کے بعد ملے ہم اس کو ایک دم پہچان لیتے ہیں ایسا کیوں کر ہوتا ہے اس میں ایک میجر ہاتھ ٹیمپرل لوب میں پائے جانے والے ایسوسیشن ایریاز کا ہے جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم کسی چہرے کی شناخت کر سکیں اور اس میں پائے جانے والے اور اس کے حلیے کے مختلف ایسپیکٹس کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے ریوائو کر سکیں اور پہلی دفعہ دیکھیں تو ذہن نشین کر سکیں اگر اس ایریا میں کسی قسم کا ڈیمیج واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ میموری کا بھی لاس ہو جائے لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے یا وہ شخص پہچان نہیں کر پاتا جبکہ وہ اس سے متعلق باقی چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے مثلاً وہ پہچان سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے یا اس کا جینڈر کیا ہے یا اس کی شناخت کی باقی چیزیں یعنی جو یہ ایریا جو ہیں اسپیچ کے بارے میں اور لینگویج سے ریلیٹڈ ہیں اگر اس میں کسی قسم کا ڈیمیج ہوگا تو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ میں اور ڈیولپمنٹ میں پرابلمس پیدا ہوں گے if you look at this diagram you can see different association areas and related areas on the top there is the primary motor cortex we are going clockwise primary somatosensory cortex then there is a sensory association cortex visual association visual cortex Wernicke's area auditory association area auditory cortex diagram میں آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہے جس رنگ میں ایک ایریا کا نام لکھا گیا ہے اسی رنگ سے دماغ کی تصویر میں اس ایریا کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ دماغ میں ایگزیکٹلی exactly کون سا ایریا کون سا اسپیشلائز ایریا کون سا ایسوسیشن ایریا کس جگہ پر واقع ہے اسپائنل کارڈ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سینٹرل نروس سسٹم دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہے brain and the spinal spinal cord cord ایک ایسا حصہ ہے ہماری باڈی کا جو ہمیں خود سے دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم کسی بھی اور شخص میں اسپائنل کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی پشت پر واقع ہے اسپائنل کارڈ نروس سسٹم کا ایک بہت اہم اور بنیادی حصہ ہے جو کہ جسم کے بے شمار فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے مختلف حصوں میں کسی جگہ پر اگر کوئی ڈیمیج پہنچ جائے کسی کی طرح کا کوئی جھٹکا لگ جائے کوئی ضرب لگ جائے تو اس کے کافی دور تک رہنے والے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں spinal cord is continuation of the medulla oblongata The spinal cord is about 45 centimeters long in men and 43 centimeters long in women, and weighs about 35 to 40 grams. The vertebral column, or the backbone encapsulating the spinal cord, is about 70 centimeters long, comprising vertebra in the vertebral column. The spinal cord is much shorter than the vertebral column. بالکل جس طرح سے دماغ کو ایک مضبوط میں محفوظ کیا گیا ہے اسی طرح سے اسپائنل کارڈ کو بھی مختلف چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے بنے ہوئے ایک وٹیبرل کالم کے اندر محفوظ کیا گیا ہے ہڈیوں کے مہرے یا وٹیبرا جو بیک بون کا حصہ ہیں ان کے درمیان میں ایک ہالو جگہ یا ایک سوراخ ہوتا ہے جب ایک وٹیبرا کے اوپر دوسرا وٹیبرا آتا ہے اور اس طرح سے وہ سیٹ ہوتے ہیں کہ آخر میں ان کے درمیان میں ایک طرح کی کنال سی بن جاتی ہے یا ایک لمبی نالی بن جاتی ہے اسپائنل کارڈ اسی نالی میں پائی جاتی ہے بنیادی مقصد اس کو ان ہڈیوں کے درمیان میں اور اس کنال میں رکھنے کا یہی ہے کہ اس کو ہر طرح کے پریشر سے اور بیرونی ڈیمیج سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ یہ جو وٹبرا ہیں ان کے درمیان میں ایک طرح کا کشن نیچر نے بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رگڑ نہیں کھاتے کیونکہ ہر وقت ہڈیوں نے جو کہ وٹبرا میں وٹبرا کی شکل میں موجود ہیں انہوں نے موومنٹ میں استعمال ہونا ہوتا ہے اگر ان کے درمیان میں کشن نہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے رگڑ کھا کر نقصان کا شکار ہو سکتی ہیں تو اسپائنل کارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بالکل کمپریہنسو قسم کا ایک حفاظتی نظام بنایا گیا ہے Signals arising in the motor areas of the brain travel back down the cord and leave in the motor neurons. The spinal cord also acts as a minor coordinating center responsible for some simple reflexes like the withdrawal reflex. Reflex is a rapid and unconscious response to changes in the internal or external environment needed to maintain homeostasis. مختلف طرح کے ریفلیکسز ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں یہ وہ امال ہیں یا وہ فنکشنز ہیں جن پر ہمارا کوئی والنٹری کنٹرول نہیں ہے جن کو ہم کنٹرول نہیں کرتے لیکن ان کو خود بخود اسپائنل کارڈ اور اس سے متعلقہ نرو کنٹرول کرتی ہیں جو کہ ہمارا ایک آٹومیٹک فنکشن ہے مثلا آنکھ جھپکنا اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی چیز لہراتی ہوئی آ جائے یا کوئی مکھی آ جائے یا کوئی تنکا اڑتا ہوا آ جائے یا پتا اڑتا ہوا آ جائے تو آپ ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں دس از آلسو ریفلیکس یا آپ کے پاؤں پر یا گھٹنے پر کوئی چوٹ لگائی جائے تو آپ ایک دم آپ کا پاؤں اوپر کٹ جاتا ہے دس از آلسو ریفلیکس یہ وہ سارے نظام ہیں جو نیچر نے انسان کی باڈی میں اس طرح سے بنائے ہیں کہ وہ اس کو ماحول میں پائے جانے والے مختلف قسم کے اسٹمل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں یعنی اس وقت بھی جس وقت ہم کانشیس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے یا ہونے والا ہے اس وقت بھی ہماری باڈی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے لیے جو کہ بیرونی انوائرمنٹ سے آ رہی ہیں ان کو ریئیکٹ کر سکے اور ریسپونڈ کر سکے reflex arc the neural pathway over which impulse travel during a reflex the component of a reflex arc include receptor responds to the stimulus, afferent pathway, that is sensory neuron, and central nervous system. Looking at the diagram, we can see that the spinal cord is there, shown in the gray, and the muscle shown in the reddish brown shade. And this shows the relationship and interaction between the spinal cord and the various muscles. Next important part of the nervous system is the peripheral nervous system as we've already said peripheral nervous system through which a connection between the central nervous system and the receptor is maintained peripheral nervous system کی آگے سے سب کیٹیگریز یا اس کی برانچ ہیں جن کے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اس میں موٹر نروس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور کچھ سینسری نروس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈویژ بھی ہیں آٹونک ڈویژن اور سومیٹک ڈویژن اور پھر فردر اس میں دو سب ٹائپس ہیں سمپتھیٹک نروس سسٹم اور para nervous system peripheral nervous system اور P N S consist of the spinal and cranial nerves these connect the C N S to the rest of the body P N S connects the body sensory receptors to the CNS and the CNS to the muscles and glands. Peripheral nervous system is primarily divided into two parts: skeletal or somatic nervous system, including sensory input and motor output. Autonomic branch includes a self-regulatory and self-governing function. The autonomic division consists of two subcategories: sympathetic nervous system, that is arousing, and parasympathetic nervous system, that has a calming effect. Peripheral nervous system has two important parts, as we have said: skeletal or somatic nervous system. It controls the voluntary movements of our skeletal muscles. It reports the current state of skeletal muscles back nervous nervous system اور a considered as the self governing اور self regulatory mechanism because of its involuntary operation یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آٹونک نروس سسٹم کا آپریشن انوالنٹری ہے گویا اس کے اوپر ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے جبکہ ہم نے سومیٹک نروس سسٹم میں یا سومیٹک ڈویژن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا تعلق موٹر نروس کے ساتھ اور اسکیلٹل مسلس کے ساتھ ہے اسکیلٹل مسلس جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ مسلس ہیں جو کہ اسکیلٹن کے ساتھ یا ہڈیوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور ان کو موو کرنے سے ہڈیاں موو کرتی ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ ہڈیاں موو کرنے سے وہ موو کرتے ہیں ہڈیوں سے ایسوسیٹیڈ اور ان سے اٹیچڈ مسلس کی جو موومنٹ ہے وہ والنٹری موومنٹ ہوتی ہے یعنی انسان کا اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اور اختیار ہوتا ہے جبکہ انوالنٹری ایکٹیویٹیز یا فنکشنز وہ فنکشنز ہیں جو خود بخود سر انجام ہوتے رہتے ہیں اور آٹومیٹکلی چلتے رہتے ہیں انسان اپنی مرضی سے ان کو روک نہیں سکتا نہ ہی ان کو جاری کر سکتا ہے S has a dual function that is both arousing and calming it comprises two subsystems sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system sympathetic nervous system nervous system which is arouses واؤزل اور ڈینجرز ایکسائٹ اور person the sympathetic nervous system accelerates heartbeat slows digestion raises the sugar level in blood, dilates the arteries, and cools the body through perspiration. It makes one alert and ready for action. Parasympathetic nervous system or PNS has an opposite effect. When the stressful situation subsides, parasympathetic nervous system begins its activity. It produces opposite effect to that of sympathetic nervous system. It conserves energy by decreasing heartbeat, lowering blood pressure, lowering blood sugar, and so on. In daily life situations, both sympathetic and parasympathetic systems work together to keep us in steady internal state, maintaining the homeostasis. If we look at this diagram, we can see the differential effect of parasympathetic nervous system and the sympathetic nervous system. On both sides of the diagram, we can see the same organs. In the middle of the diagram, we can see the central nervous system and other parts of it. We can see the brain and the spinal cord. There is the eye on the left hand under the parasympathetic nervous system, and there is an eye under the sympathetic nervous system also. In case of parasympathetic nervous system, the eye, the iris and the eyeball, they are in a normal shape. In the sympathetic nervous system, the pupil is dilated. The stimulation of the flow of saliva takes place in parasympathetic nervous system, and the inhibition of the flow of saliva takes place in the sympathetic nervous system. The sympathetic nervous system accelerates heartbeat, and the parasympathetic nervous system slows heartbeat. The bronchi are dilated by the sympathetic nervous system, whereas the bronchi are constricted by the parasympathetic nervous system. The parasympathetic nervous system stimulates peristalsis and secretions, whereas the sympathetic nervous system inhibits this function. The release of bile is stimulated by the parasympathetic nervous system, whereas the sympathetic nervous system leads to the conversion of glycogen to glucose. The secretion of adrenaline and noradrenaline takes place under the sympathetic nervous system. The parasympathetic nervous system stimulates release of bile. The parasympathetic nervous system contracts the bladder, whereas the sympathetic nervous system inhibits the bladder and inhibits the bladder contraction. So we can see from this diagram that both of these functions have an opposite effect. The sympathetic nervous system lead to arouse and has an arousing ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپک نروس سسٹم کے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کی سچویشن اکثر دکھائی دیتی ہے ہر شخص کسی نہ کسی اسٹریس کا یا ٹینشن کا شکار ہوتا ہے ہم نے بھی کہا تھا کہ سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے اٹ از اباؤٹ فائٹ اور فلائٹ یعنی فائٹ کی سچویشن جس میں انسان کو کسی قسم کا خطرہ ہو کسی سے کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہو کسی ریس میں اس نے بھاگنا ہو یا کسی چیز سے اس نے لڑنا ہو یا دشمن کا مقابلہ کرنا ہو یا چوری کرنی ہو یا امتحان میں اول آنا ہو یہ وہ سچویشنز ہیں جس میں فائٹ کرنے کا ایلیمنٹ ہے یعنی ہمارے سامنے ایک مشکل سچویشن ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے دوسری جانب فلائٹ کی سچویشن ہے فلائٹ یا اسکیپ یا فرار ہو جانا ایسی بہت سی سچویشن ہوتی ہیں جس میں انسان کے سامنے کوئی خطرہ ہوتا ہے یا کوئی مشکل سچویشن ہوتی ہے لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی بجائے اس سے فرار ہونا چاہتا ہے ایسا کس سچویشن میں ہوگا ایسا اس وقت ہوگا جب ہمارے مقابلے پر کھڑے ہونے والی چیز یا ایونٹ یا شخص یا آبجیکٹ یا شاید کوئی جانور اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم فائٹ نہیں کر سکتے ہمیں فلائٹ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ایسی صورت میں بھی ہمیں سمپتھیٹک نروس سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے فائٹ کے لیے یا چیزوں کا اور سچویشن کا یا لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور فرار ہونے کے لیے یا بھاگنے کے لیے یا جان بچانے کے لیے بھی باڈی کو انرجی چاہیے ہوتی ہے یہ انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے اور وہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے جس کے ساتھ کوئی شخص فائٹ کے لیے جا سکتا ہے یا فلائٹ کے لیے جا سکتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم آپریٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری چیزیں ضروری باڈیلی کیمیکلس ضروری باڈیلی پروسیسز ان سب کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے آپ لوگوں میں سے اکثر کو کسی کے وقت یا کسی انٹرویو کے وقت ایسی ہی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہوگا تصور کیجئے کہ آپ کو ایک کلاس کے سامنے یا ایک بڑے گروپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن کرنی ہے جب آپ پریزنٹیشن کے لیے جا رہے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ کو اپنا دل گھبرا گھبراتا ہوا محسوس ہوگا دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو رہی ہوگی بہت ان کو شاید ٹانگیں کامپتی محسوس ہو حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے سانس تیزی سے چل رہی ہوتی ہے گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بھوک بالکل اڑ جاتی ہے یا کچھ لوگوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات چہرہ بلش کر رہا ہوتا ہے یا کان سرخ کر رہے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن بعض صورتوں میں چہرہ بالکل زرد بھی پڑ سکتا ہے یہ سب کے سب ایسے عوامل ہیں یا ایسی علامات ہیں جو کہ سمپیٹک نروس سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے ہماری باڈی یعنی وہ اسٹوڈنٹ جس نے کرنی ہے اس کی باڈی اس وقت فائٹ یا فلائٹ کی سچویشن میں ہے میں اگر فائٹ کرنا ہے تو جا کے پیش کرنی ہے اور اچھی طرح سے کرنی ہے اور اگر فلائٹ ہے تو آپ اس سے فرار کا کوئی طریقہ سوچیں گے تقریباً ہر شخص ایک اسٹیج پر ان دو میں سے کسی ایک کو چننے کے مرحلے سے گزرتا ہے پھر جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے فائٹ کرنا ہے یا فلائٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ایکشن لیتے ہیں فرض کیا آپ نے فیصلہ کیا کہ ہاں میں نے اپنی پریزنٹیشن کرنی ہے کیونکہ اس کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے یا میں نے انٹرویو دینا ہے کیونکہ انٹرویو دیے بغیر چارہ نہیں ہے سو so, آپ اس کی تیاری کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے چلے جاتے ہیں دل کی دھڑکن پھر بھی تیز ہے اور سانس پھر بھی تیز تیز چل رہا ہے گویا کہ سمپتھیٹک نروس سسٹم ابھی تک آپریٹ کر رہا ہے اس سارے عمل کے دوران جب آپ کی باڈی کو انرجی کی ضرورت ہے اور یہ سارا سلسلہ ہو سکتا ہے بہت دیر تک چلے آپ انٹرویو کے لیے گئے اس کا پروسیس بہت دیر تک چلے یا آپ کی پریزنٹیشن بہت لمبی ہو جائے اور لوگ بہت زیادہ سوال و جواب آپ کے ساتھ کریں تو جھوں جھوں یہ دورانیاں بڑھتا جائے گا سمپتھٹک نروس سسٹم جو ہے وہ بھی اپنے اثرات اتنے عرصے تک پھیلاتا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمام اثرات جو باڈی پر ظاہر ہو رہے تھے یہ ایک لانگ پیریڈ کے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا ہماری باڈی میں ہومیوسٹیس یا کا ایک سسٹم موجود ہے یعنی تمام نظام یا سارے کے سارے باڈیلی سسٹمس اس طرح سے بنائے گئے ہیں اور اس طرح سے فنکشن کرتے ہیں کہ ان میں ایک طرح کی کوڈینیشن ہونی چاہیے اگر کوئی ایک سسٹم اوور ایکٹیویٹیڈ ہے یا ہائپو ایکٹیویٹیڈ ہے یعنی کم درجے پر ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے اس لیول پر وہ آپریٹ نہیں کر رہا تو ایسی سچویشن میں وہ ہومیوسٹیسس کے لیے ساری کی ساری باڈی کو ڈسٹرب کرے گا اور جب تک ایکویلیبریم یا ہومیوسٹیس واپس نہیں آ جائے گا باڈی جو ہے ایک کامنگ اسٹیٹ محسوس نہیں کرے گی یہی حال سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی ریلیشن شپ کا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم اگر بہت لمبے عرصے کے لیے آپریٹ کر رہا ہے تو اس وقت parasympathetic nervous system calming effect کے لیے تیار ہے اسی لیے جب آپ کی پریزنٹیشن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ تھک گئے ہیں اس دوران آپ نے شاید تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی آپ نے ایک ہائپر ایکٹیویٹی محسوس کی تھی لیکن جب وہ سچویشن فائٹ والی سچویشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو پرسپائریشن یا ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا سانس کی رفتار نارمل ہو جائے گی ہارٹ بیٹ واپس اپنے لیول پر آ جائے گی جو پیاس اس کو اس دوران حلق خشک ہونے کی وجہ سے لگ رہی تھی وہ اب نہیں لگ رہی ہوگی یا کسی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی تو وہ نہیں کانپ رہی ہوں گی گویا ہماری باڈی کے ہومیوسٹیس کے سسٹم کی وجہ سے جب پیراسمپیٹک نروس سسٹم نے ٹیک اوور کر لیا تو سمپتک نروس سسٹم کے افیکٹس ختم ہو گئے یہ تو ہم نے ایک روزمرہ کی چھوٹی سی مثال لی تھی لیکن اس کے اثرات ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت دور رس ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی بیماریاں اس وجہ سے ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں مسلسل سٹریس کا شکار رہتا ہے مسلسل ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہر وقت یا یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر وقت ایکٹیو رہتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو اس سے متعلقہ فنکشنز ہیں یا جو اس سے متعلقہ آرگنز ہیں وہ بھی ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں تصور کیجئے کہ ایک شخص جو ٹینشن کا یا اسٹریس کا یا بہت زیادہ پریشر کا یا اپنی جاب کی وجہ سے پریشر کا یا آکوپیشنل اسٹریس کا شکار ہے اگر اس کا دل ہر وقت تیزی سے دھڑکتا رہتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے یا اگر اس کا باڈی کا شوگر لیول ہر وقت ہائی رہنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ایک فائٹ اور فلائٹ کی سچویشن میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہارٹ ہر وقت دھڑک دھڑک کر جب یعنی کہ تیز رفتار سے دھڑکنے کی وجہ سے ایک طرح کی فٹیک کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح سے باڈی ہر وقت شوگر کے ہائی لیول کو خارج کرتے کرتے ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کا شکار ہو جائے یہاں پہ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹریس یا ٹینشن کی فیزیولوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں نروس سسٹم اور پھر اس میں خاص طور پر سمپتھیٹک نروس سسٹم کا کیا رول ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب آپ کو انگزائٹی محسوس ہو رہی ہو یا پریشر محسوس ہو رہا ہو تو آپ کا حلق خشک کیوں ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کا دل تیز تیز کیوں دھڑکتا ہے یا آپ سانس تیزی سے کیوں لیتے ہیں ابھی تک ہم نے نروس سسٹم کے مختلف حصوں کے بارے میں جب بات کی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ حصے ایموشنس کے لیے ریسپانسبل ہیں کچھ موٹر ایکٹیویٹی کے لیے کچھ گلینڈس کے ریسپانس کے لیے کچھ ریسپائریشن کے لیے کچھ ہارٹ کے فنکشن کے لیے کچھ بلڈ ویسلس کے لیے یہ سارے کے سارے جو حصے ہیں برین کے اسٹرکچر میں ان پر جب باہر کی دنیا سے کوئی میسج آتا ہے کہ خطرے کی کوئی سچویشن ہے یا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اسٹریس کی صورت میں یا پریشر کی صورت میں ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے اور اس سارے کے دوران ہمارے دماغ کو یا برین کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت دو سورسز سے انرجی حاصل کی جا رہی ہوتی ہے ایک تو اس آکسیجن کے ذریعے جو کہ باڈی میں جا کے اور دماغ میں جا کے برن ہوگی اور ایک طرح کا فیول باڈی کو پہنچائے گی اور دوسرے شوگر کی فارم میں جو کہ گلائکوجن کی صورت میں ہمارے لیور میں اسٹورڈ ہوتی ہے کہ تاکہ جب ایسے حالات آئیں کسی اور ذریعے سے شوگر نہ مل رہی ہو کسی اور جگہ سے انرجی نہ مل رہی ہو تو گلائکوجون کو شوگر کی صورت میں استعمال کیا جائے اور باڈی کو انرجی کی کوئی صورت مل سکے جب ہماری باڈی کو انرجی کی وارم کی یا فیول کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم ایک طرف انٹرنل شوگر استعمال کریں اور دوسری طرف باہر کی دنیا سے ہوا میں آکسیجن کی صورت میں انرجی یا فیول حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کے سسٹمس تیزی سے چل رہے ہیں اس لیے اس کو جلدی جلدی فیول کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کو جلدی جلدی فیول کی ضرورت ہے اس لیے ہم تیزی سے سانس لیتے ہیں اور جب ہم تیزی سے سانس لیتے ہیں تو اس آکسیجن نے باڈی کے سسٹم میں جا کے خون کے ذریعے سرکولیٹ بھی ہونا ہے اور اس کو ہر جگہ پہ پہنچنا بھی ہے جب اس کو ہر جگہ پہ پہنچنا ہے اور تیزی سے سرکولیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کو جلدی سے بیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اس وجہ سے ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ سارے فنکشن اپنی جگہ پہ ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں باڈی میں زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کا امکان ہے اور جب زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کا امکان ہوگا تو باڈی اپنے ہومیوسٹیسس کے پرنسپل کے تحت باڈی ٹیمپریچر کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک نارمل لیول پہ رہے ایسا کرنے کے لیے باڈی کو پرسپائر کرنے کی یا پسینہ آنے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے آپ کسی گرم چیز پہ پانی ڈالتے ہیں اور پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے اور اس چیز کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح سے باڈی کے پورز یا مسام کھل جاتے ہیں اور اس میں سے جو پانی ہے وہ ویپریٹ ہو کے باہر آتا ہے جو کہ پسینے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب ویپریشن زیادہ ہو رہی ہے باڈی میں سے پسینہ زیادہ خارج ہو رہا ہے باڈی میں ہیٹ زیادہ تیزی سے پیدا ہو رہی ہے اور منہ میں سلائیوا پیدا ہونا کم ہو گیا ہے ایسی صورت میں بولنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ ساری کی ساری علامات سمپتھیٹک نروس سسٹم کے آپریٹ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا اگر سمپتھیٹک نروس سسٹم بہت دیر تک بہت پرولونگ عرصے تک اسی طرح سے آپریٹ کرتا رہے گا یا یہ کہ بہت فریکوینٹلی ایسا ہوتا رہے گا تو اس کا اثر باڈی کے سارے سسٹمس پر پڑے گا انہی سسٹمس میں سے ایک سسٹم امیون سسٹم ہے جو کہ انسان کی باڈی کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اگر امیون سسٹم کمزور پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی بیماری انسان پر حملہ کر سکتی ہے اور اس کو اپنا شکار بنا سکتی ہے یعنی سمپتھیٹک نروس سسٹم جو دراصل انسان کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے اگر وہ ایک نارمل دورانیے سے بڑھ کر بہت دیر تک آپریٹو رہے گا تو اس کے نگیٹو یا مضر اثرات ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد اور زیادہ دیر تک کے لیے ایک کامنگ افیکٹ پیدا کرے اور جو ایک ایجیٹیشن کی اور اریٹیشن کی حالت سمپتھیٹک نروس سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرے اور باڈی کو واپس سے ایک اکولیبریم کے لیول کے اوپر لے آئے تاکہ جو تمام کے تمام باڈی کے اسٹرکچرز ہیں اور فنکشنز ہیں ان میں کسی قسم کی ابتری یا ایجیٹیشن پیدا نہ ہو یعنی یہ دونوں سسٹم جو کہ پیریفرل نروس سسٹم کے سب سسٹمس ہیں یہ ہماری باڈی کے ہومیوسٹیٹک سسٹم کو قائم رکھنے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے برین کے اتنے زیادہ اسٹرکچرس کی بات کی اور اس کے فنکشنس کی ہم نے بات کی تو ایک سوال ضرور کسی بھی اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کے ذہن میں اور کسی بھی عام شخص کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام معلومات سائنسدانوں کو یا ماہرین نفسیات کو کس طرح سے حاصل ہوئی جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی ہم مختلف طرح کے ریسرچ میتھڈ مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو آبزرویشن کے ذریعے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے لیکن بہت سے اسٹرکچر ایسے ہیں جن کو آنکھوں کی مدد سے بلکہ بعض اوقات تو کسی خود بین کی مدد سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا آج کل کے زمانے میں نروس سسٹم اور اس طرح کے دوسرے اسٹرکچر اور فنکشنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت ہائی ٹیک قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی جس میں زیادہ تر کمپیوٹرس کا استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹرسمنٹ کی وجہ سے برین اور اس کے اسٹرکچرس کو اسٹڈی کرنا نہ صرف بہت آسان ہو گیا ہے بلکہ بہت سے ایسے نئے ایریاز بھی سامنے آئے ہیں جن پر ریسرچ کی جا سکتی ہے مثلاً آج سے بیس پچیس یا تیس برس پہلے شاید کوئی نیورونس پہ اس طرح کی ریسرچ کرنے کا سوچتا بھی نہیں جیسے کہ آج لوگ سوچ بھی رہے ہیں اور ریسرچ کر بھی رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ ٹولس اور وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی جس کے ذریعے سے نیورونس اور ان کے مائنیوٹ اسٹرکچرس کو اسٹڈی کیا جا سکے جبکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ اور اس سے متعلقہ ایریاز میں جینس کو اسٹڈی کرنا اتنے سال پہلے شاید کبھی کسی کے لیے خواب ہی کی حیثیت رکھتا تھا اسی طرح سے نیورونس کو آج بالکل مختلف طریقے سے اور بہت گہرائی کے ساتھ بہت بریقی کے ساتھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے نروس سسٹم کے اسٹرکچر کو اور فنکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف طرح کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں کچھ کو میڈیکل سیٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے کچھ کو صرف ریسرچ سیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ کو دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس وقت کم از کم پانچ ایسے طریقے ہیں جو کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی میں شامل ہیں جن کو نروس سسٹم اور برین اور اس کے مختلف اسٹرکچرس کو اور فنکشنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے کچھ کے نام سے آپ واقف ہوں گے جیسے کیٹ اسکین یا ایم آر آئی اور کچھ ایسے ہوں گے جن سے آپ شاید زیادہ واقف نہ ہوں لیکن مختلف طرح کے پرابلمس کے لیے مختلف طرح کی اسٹڈی کے لیے مختلف طرح کی ڈائمینشنس کے لیے ان میں سے چندے کو یا سب کو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے starting the structure and function of the brain electroencephalogram اور E E G recording of the electrical signal being transmitted within the brain through electrode attach to the skull electroencephalogram میں جو شخص یا جو مریض یا سبجیکٹ جس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہو اس کی اسکل کے ساتھ مختلف طرح کے الیکٹروز لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو الیکٹرونس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے ان الیکٹروڈ کی مدد سے یہ مشین یا ای ای جی جو ہے برین ویوس کو ٹریس کر سکتی ہے اسٹڈی کر سکتی ہے اور ان برین ویوس کو ایک طرح کے گراف میں منتقل کر دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ای سی جی کے مشین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ای سی جی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اسی طرح سے ایک ای ای جی رپورٹ تیار کی جاتی ہے ای ای جی کے ذریعے برین ویوس کو جیسا کہ ہم نے کہا آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے لوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹریس کیا جاتا ہے اور اس کو ایک سالڈ کاغذ کی شکل میں پرزینٹ کیا جا سکتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کسی بھی دو لوگوں کے ای ای جی کے ریزلٹس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں ای ای جی کے ذریعے مختلف ذہنی تو نہیں دماغی بیماریوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے یعنی ایسی بیماریاں یا ایسے پرابلمس جن کی روٹ برین اسٹرکچر میں پائی جاتی ہو مثلا ایپیلیپسی کی شناخت کے لیے یا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ای ای جی استعمال کرتے ہیں دا کمپیوٹرائز ایکزیل ٹوموگرافی اور سی اے ٹی یا کیٹ اسکین کمپیوٹر مختلف کے ساتھ بہت سے ایکس ریز لیے جاتے ہیں اور ان اینگلس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا معمولی سا فرق ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح سے اس پوزیشن میں لیے جاتے ہیں کہ جب ان کو ملا کر ایک امیج بنایا جاتا ہے تو وہ ایک اوور آل پکچر دیتا ہے کیٹ اسکین ایک لمبا پروسیجر ہے اور بعض لوگوں کے لیے ایک ناپسندیدہ پروسیجر بھی لیکن اس کی مدد سے برین اسٹرکچر کو سمجھنے میں اور اس کی تصویریں لینے میں اور اس کو اندر تک دیکھنے میں بہت آسانی ملی ہے دا میگنیٹک ریزولینس امیجنگ اور M R I the scan produce a powerful magnetic field to provide a computer generated detailed image of the structure of the brain M R I میں ایک اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کریٹ کی جاتی ہے اور کمپیوٹر اسٹینس کی مدد سے امیجز اس طرح سے پیدا کیے جاتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک سائڈ سے ہر ایک اینگل سے اور ڈیپتھ میں سے تصویریں لی جا سکیں اور ان امیجز کو کمپیئر کیا جا سکے اور یکجا کیا جا سکے the superconducting quantum interference device magnetic field occurring when neurons are firing یہ اپنی طرح کی ایک مختلف ڈیوائس ہے ایک مختلف ٹیکنالوجی ہے جس میں اس وقت امیجز لیے جاتے ہیں جب نیورونس فائر کر رہے ہوں یعنی کہ وہ ایکٹیو ہوں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نیورونس ایک آل اور نن لو میں کے مطابق عمل کرتے ہیں یعنی وہ یا صرف ریسٹنگ اسپیس میں ہوتے ہیں یا ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہ ایکٹیو پوزیشن میں یا فائرنگ اسٹیٹ میں اس طرح اسکوڈ میں جب ان کے امیجز لیے جاتے ہیں تو they make it sure that they take the image when the neurons are firing and they are not resting the positron tomography اور P E T PET scan scan showing biochemical activity within the brain at an given ایک ریسنٹ قسم کا اسکین ہے جس میں کسی کسی بھی بھی وقت اسٹیٹ میں کسی بھی حالت میں جو انٹرنل اسٹرکچر ہیں ان کا امیج لیا جا سکتا ہے اگر ان ٹیکنیکس کو اور ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے تو اس سے ہمیں نروس سسٹم کے بہت سے راز جاننے میں مدد مل سکتی ہے اور ملی ہے آج ہمارے پاس جو بھی ریسرچ اویلیبل ہے انہی انہی سائنٹسٹ کی کی ٹیکنالوجیز وجہ سے ہمیں وہ حاصل ہوئی آج کے لیکچر میں ہم نے نروس سسٹم کے کچھ حصوں کی بات کی خاص طور پر پیریفرل نروس سسٹم کی ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں بایولوجیکل بیسز آف بہیویئر کی اور ہم نے پچھلے لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ بایولوجیکل بیسس آف بہیویئر میں دو چیزیں شامل ہیں نروس سسٹم اور اینڈوکرائن گلینڈس ہم نے پچھلے لیکچر میں نروس سسٹم کے بارے میں بات شروع کی ہم نے یہ دیکھا کہ نروس سسٹم بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے سینٹرل نروس سسٹم اور peripheral nervous system central nervous system brain اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہے جبکہ پریفرل نروس سسٹم کچھ دوسرے حصوں پر مشتمل ہے جو کہ بنیادی طور پر انوالنٹری ایکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے برین کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا گیا اور ان کے مختلف فنکشن کو ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اسپائنل کارڈ جو ہے اس کا کیا کردار ہے ہمارے ذہنی اور جسمانی عوامل میں اور امال میں پیریفرل سسٹم جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیا وہ دو طرح کے ڈویژنس پر مشتمل ہے سومیٹک ڈویژن پر اور آٹونک ڈویژن پر سومیٹک ڈویژن وہ ڈویژن ہے جس کا تعلق موٹر ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے آٹونک ڈویژن وہ ڈویژن ہے جس کا تعلق انوالنٹری ایکشن کے ساتھ اور انوالنٹری مسلس اور بہیویئر کے ساتھ ہے یہ سسٹم یا یہ ڈویژن مزید دو طرح کے حصوں پر یا دو طرح کے نظاموں پر مشتمل ہے سمپتھک نروس سسٹم اور parasympathetic nervous system sympathetic nervous system وہ نروس سسٹم ہے جو ایمرجنسی کی حالت میں فائٹ کی حالت میں فلائٹ کی حالت میں ایکٹیو ہوتا ہے اس کا بنیادی کام ہی اراؤزل ہے یا اس کی مین کیریکٹرسٹک ہے اراؤزنگ اس کا کانٹری فنکشن یا اس کے اپوزٹ فنکشن جو ہے وہ پیرا نروس سسٹم کا ہے جس کا مین فنکشن ہے کامنگ ٹو کام ڈاؤن تو کام ڈاؤن وہ کرتا ہے باڈی کو اس وقت جب باڈی جو ہے وہ سمپتھیٹک نروس سسٹم کے زیر اثر ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہے یا ایجیٹیٹڈ ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی محسوس کر رہی ہوتی ہے یا ٹینشن محسوس کر رہی ہوتی ہے یا پریشر یا اسی قسم کی کوئی اور سچویشن باڈی میں کیونکہ ایک بنیادی ہومیوسٹاس یا اکویلیبر کی ضرورت ہے اس لیے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کاؤنٹر کرتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم کے اثرات کو سمپتھیٹک نروس سسٹم بہت دیر تک اسی طرح سے آپریٹ نہیں کر سکا کر سکتا اس کو ایک حد تک جانے کے بعد دوبارہ سے کام ڈاؤن ہونا ہوتا ہے تاکہ باڈی جو ہے واپس اپنے ایک ہارمنی اور بیلنس اور ہومیوسٹیٹک اسٹیٹ پر واپس آ سکے اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کی جن کی مدد سے ہم برین کے انٹریکیٹ اور کمپلیکیٹڈ اور فائن اسٹرکچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ریسرچ کے لیے نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی مدد سے ہمارے لیے ریسرچ میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ آج کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا ایک بڑا سمر ہے اگلے لیکچر میں ہم بایولوجیکل بیسز آف بہیویئر کے دوسرے حصے کی بات کریں گے یعنی اینڈوکرائن گلینڈس کی اور دیکھیں گے کس طرح سے یہ ڈاکلیس گلینس ہماری پرسنالٹی ہمارے بہیویئر اور ہمارے مینٹل پروسیسز پر اپنا اثر ڈالتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ